حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسفاف میں داخل ہوئے تو آپ قضاء حاجت کے لیے گئے پھر باہر نکلے تو اسامہ نے کہا میں نے بلال سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے پھر وضو فرمایا اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اپنے سر کا مسا فرمایا اور موضوع پر مسا فرمایا پھر نماز پڑھی سنن نسائی حدیث نمبر ایک سو بیس